من منتبد حسن الوضوء خرجت جسده جسدی حت من تحت اظفاره رواه روا مسلم صحيحه معزز حاضرین وسامعین اور دینی و ملی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں آج کے اس خطب جمعہ کا موضوع میرا وضو ہے وضو کی فضیلت اور وضو کرنے کا مسنون اور صحیح طریقہ یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی وضو کرنے میں غلطی کرتے ہیں اور سنت کے خلاف کرتے ہیں ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے اور وضو تو بہت اہم عبادت ہے اس کے ذریعے سے ہم پاک ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی عبادت کی جاتی ہے اور نماز کی قبولیت میں سے وضو کا صحیح ہونا بھی ہے اگر انسان کا وضو صحیح نہیں ہے وہ نماز کتنی ہی لمبی پڑھے کتنے خوشو اور خضو کے ساتھ پڑھے اخلاص کے ساتھ پڑھے اس نماز کو اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک انسان کا وضو صحیح نہیں ہوگا نماز صحیح نہیں ہو سکتی نماز قبول نہیں ہو سکتی نماز کی چابی ہے وضو پاکی آپ گھر کے اندر داخل ہوں گے تو بغیر چابی سے دروازہ نہیں کھلے گا اسی طریقے سے نماز کے لیے وضو کی اہمیت ہے اور ہمارے نبی نے فرمائے ویل من النار ان لوگوں کے لیے ویل اور بربادی ہے جن کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں جہنم کی بربادی سنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑیاں یا جن کے ٹکنے جو ایڑیاں جن کی خشک رہ جاتی ہیں پانی نہیں پہنچتا ہے امانبی نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وہی سنائی یہ جو ایڑی ہوتی ہے پیچھے ہوتی ہے عام طور سے انسان کوتا ہی کر بیٹھتا ہے اور پانی وہاں تک نہیں پہنچاتا اگر پانی نہیں پہنچا وہاں تک یا جن اعضا کو ہم دھلتے ہیں نماز کے وضو کے لیے اگر پانی نہیں پہنچا تو آدمی کا وضو نہیں ہوگا اور جب وضو نہیں ہوگا تو آدمی کی نماز بھی نہیں ہوگی اس لیے وضو بڑی اہمیت کی حامل عبادت ہے اور ہمیں سیکھنا چاہیے کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ ہم تو اتنے بڑے ہو گئے اور اتنی ہماری عمر ہو گئی اتنے سالوں سے ہم نماز پڑھتے ہیں وضو کرتے ہیں ہمیں وضو سیکھنے کا کیا مطلب ہے نہیں کبھی بھی یہ غرور انسان کو نہیں آنا چاہیے صحابہ کرام جن کی تربیت ہم بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ باقاعدہ سیکھتے تھے وضو کرنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا اور اردو کر کے بتایا کہ ایسے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم اردو کیا کرتے تھے لوگ حسن حسین کے پاس آتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ آپ بتائیے کہ آپ کے نانا کیسے اردو کرتے تھے وہ پانی منگاتے تھے بوڑھے لوگ ہیں بڑی عمر کے لوگ ہیں اور اس طریقے سے آ کر کے طریقہ سیکھتے تھے نبی ہستے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور دیگر صاحب کے سے جی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگایا اور وضو کیا اس طریقے سے وضو کیا جاتا ہے کیونکہ وہی وضو قابل قبول اور صحیح ہوگا جو نبی کی سنت کے مطابق ہوگا کیونکہ عبادت ہے یہ نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے وضو کریں گے آپ کا وضو نہیں ہوگا آپ کیا کریں پاؤں دھل لیں ہاتھ دھل لیں چہرہ دھل لیں نہیں وضو ہوگا جس طریقے سے ماں نبی نے کیا جس ترتیب سے کیا ہے اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو وضو کرنا ہے تو وضو کا مسئلہ اگرچہ ہمیں بہت معمولی نظر آتا ہے اور یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے لیکن ہماری نماز جو ہے جو اسلام کا دوسرا رکن ہے اس کی قبولیت کا دار و مدار یا جن جن چیزوں پر ہے اس میں سے ایک اہم چیز وضو بھی ہے اس لیے وضو کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ کس طریقے سے ایک بندے کو وضو کرنا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن میں آیت اتاری ہے وضو کرنے کے تعلق سے کہ کیسے وضو کرو اس کی اہمیت کے پیش نظر جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ رب العالمین نے وضو کرنے کا طریقہ بتایا کہ کیسے آپ کو وضو کرنا ہے اگر اتنی اہمیت نہ ہوتی تو قرآن میں باقاعدہ اللہ رب العالمین آیت نہ اتارتا طریقہ نہ بتاتا طریقہ اللہ رب العالمین نے بتایا نماز قرآن مجید کے اندر جی تو معلوم ہوا کہ وضو بڑی اہمیت والی عبادت ہے اور اسے اسی طریقے سے انجام دینا ہے جیسے ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا اور کیا اس کی بہت ساری فضیلتیں آتی ہیں حدیثوں کے اندر اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح مسلم کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منتبا حسن وضو جس نے اچھی طریقے سے وضو کیا اچھی طریقے سے وضو کیا اچھی طریقے کا مطلب یہ نہیں خوب زیادہ پانی استعمال کرنا پانی بہا دینا یہ بھی غلطی ہماری کہ ہم پانی وضو کرنے میں غسل کرنے میں اشراف کرتے ہیں بہت زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں یہ فضول خرچی غلط ہے شریعت کے اندر حرام ہے فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں پانی بہت بڑی نعمت ہے اس کی قدر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے پانی کی نعمت اس سے پوچھو جو ایک ایک بوند کو ترستا ہے اور جس کے پاس پانی نہیں ہوتا ہے اس لیے پانی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی عظیم نعمت ہے پانی سے اللہ ہر الامی نے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا ہر زندہ چیز کو وہ کل ما ہائی اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا بھوکے انسان مہینوں رہ سکتا ہے مہینوں رہ سکتا لیکن پانی کے بغیر انسان ایک دو دن سے زیادہ نہیں رہ سکتا پانی کی اتنی قیمت اور اتنی اہمیت ہے تو پانی میں اشراف کرنا یہ حرام ہے شریعت کے اندر تو اچھے وضو کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ خوب زیادہ پانی استعمال کرنا اچھا وضو جو نبی کے طریقے کے مطابق ہو کیونکہ نبی سے بہتر وضو کوئی نہیں کر سکتا ہمارے بھی نے جیسا کیا صحابہ نے دیکھا صحابہ نے اسے بیان کیا حدیث کی کتابوں کے اندر وہ موجود ہے طریقہ لہذا اسی طریقے پر ہم نے اور آپ نے وضو کرنا خرجت خطایا خطایا ہو منجسدی اس کے جسم کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے نکل جاتے ہیں حتیٰ تخرجہ منتحت اطفار ہی یہاں تک کہ جو ناخون ہوتا ہے اس ناخون کے نیچے سے بھی گناہوں کو اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے جو انسان ہاتھوں سے گناہ کرتا آنکھوں سے گناہ کرتا انسان فلمیں دیکھتا گانا دیکھتا یہ سب آنکھ سے بھی انسان جنا کرتا ہے صرف شرمگاہ سے زنا نہیں ہوتی آنکھوں سے بھی زنا ہوتی ہے ہاتھ سے بھی زنا ہوتا ہے پاؤں سے بھی زنا ہوتا ہے جی ہمارے بھی حدیث کے اندر فرمایا تو آنکھوں سے جو گنا زبان سے جو گنا ہاتھ سے جو گناہ پاؤں سے جو گنا ان تمام چیزوں کو اللہ ابرامن جب انسان صحیح طریقے سے اخلاص کے ساتھ وضو کرتا ہے اللہ ابرامین گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے ہاکدا جس نے اس طریقے سے وضو کیا یعنی ہمارے نبی نے وضو کر کے دکھایا صحابہ کو جیسے جس نے اس طریقے سے وضو کیا گفر ما تقدم من بھی اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے معاف کر دیا جاتا ہے اس کے گناہوں کو سابقہ گناہوں سے مراد چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے توبہ ضروری ہے بڑے گناہوں کے لیے وضو سے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے وہ کا نسلات مسیح مشی نا نافلہ اب اس کا نماز پڑھنا مسجد کے لیے چل کر کے جانا یہ نفل ہے وضو کیا صحیح طریقے سے چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اب آپ مسجد آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے چل کر کے آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں یہ سب آپ کے لیے نفلی ہے اجر پر اجر ہے یہ اس طریقے سے ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عدالکم اللہ عبل خطاء کیا میں تم لوگوں کو ایسی بات نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو گناہوں کو معاف کر دے وہ ایرفا درجات اور درجات کے اندر بلندی کر دے آلو بلا یا رسول اللہ لوگوں نے کہا کہ ضرور بتائیے سب تو نیکیوں کے حریث تھے نیکیوں کے متلاشی تھے ہمارے اور آپ جیسے نہیں تھے کہ اگر ہم کوئی نیکی کی بات بتانے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے بات بتا دیجیے گا نہیں ایسا نہیں تھا صاحب کرام ابھی وقت ہمارے پاس نہیں ہے ابھی میں کھانا کھانے جا رہا ہوں موبائل پر بزی ہے انسان مسجد میں آتا تو بھی موبائل کھول کر کے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی مسجد میں آیا ہے نماز کا انتظار کر رہا موبائل میں لگا ہوا ہے یہ آج ہماری صورتحال ہو گئی جیسے آج ہمارا دل موبائل سے لگا ہوا ہے واٹس ایپ سے ایسی صاحب کرام کا دل قرآن سے لگا ہوا تھا ایسے قرآن کریم سے دین سے ان کو محبت ہوا کرتی تھی تو ہمارے بھی فرماتے ہیں کہ درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کر دے گا لوگوں نے کہا کہ ضرور بتائیے پھر ہمارے بھی نے فرمایا اسباغ الوغ المکارح مکارح نہ چاہتے ہوئے بھی اچھی طریقے سے وضو کرنا سردی آ رہی ہے نا پانی ٹھنڈا ہے وضو کرنے میں تکلیف ہوتی ہے تو انسان کہتا ہے یار کیا کریں سمجھ میں نہیں آتا ہے تو انسان وضو نہ کرے تو ہمارے بھی نے فرمایا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی تنگ پریشانی میں بھی وضو کرنا نہ چاہتے ہوئے بھی تکلیف کے موقع پر اچھی طریقے سے وضو کرنا اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے درجات کے اندر بلندی کرتا ہے وہ کثرت الخط المساجد اور زیادہ سے زیادہ پیدل چل کر کے مسجد جانا جتنے قدم اٹھائیں گے اتنے قدم پر اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں کہتا فرمائے گا مزید چل کر کیا نا نیکی کے لیے آپ آ رہے خیر کے کام کے لیے آپ آ رہے اس لیے جتنا بھی آپ کا قدم اٹھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اجے سے نماز دے گا وہ انتظار عبادت الصلاح نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا جمعہ پکڑ کے جائیں گے اثر کا انتظار اثر پکڑ کے گئے مغرب کا انتظار نماز بوجھ نہ ہو کہ آیا پڑھ لیے چلے گئے خلاص نہیں انتظار ہونا چاہیے نماز کا انسان کو نماز سے محبت ہونی چاہیے یہ کب ہوگا جو ہمارے دل کے اندر نماز سے دین سے محبت ہوگی اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوگی تب یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہوگی ورنہ یہ چیز پیدا نہیں ہو سکتی ہمارے نے فرمایا جس کا دل مسجد سے لگا ہوا رہے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں سے جگہ دے گا نماز پڑھ کر کے جاتا دوسری نماز کا انتظار کرتا کب نماز کا وقت ہوگا چلیں گے مسجد یا مسجد کے اندر بیٹھ ہی کر کے انتظار کرتا ہے نماز دوسری نماز کا تو ایسے آدمی کے لیے بہت زیادہ اجر و تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ تین چیزیں ہمارے نبی نے فرمائی اس سے انسان کے گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے اور درجات کے اندر بلندی کرتا ہے فضا علیکم و ربات تین مرتبہ نے فرمایا یہی ربات ہے یہی ربات ہے یہی ربات یعنی یہی جہاد ہے یہی سرحدوں کی حفاظت ہے کہ انسان ان تین چیزوں کو کرتا ہے تو اس طریقے سے وضو کی فضیلت اس سے معلوم ہے کہ انسان اگر صحیح طریقے سے وضو کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اس طریقے سے ایک دوسری یہ صحیح مسلم کی روایت اور ایک حدیث میں آپ ہمارے نے فرمایا من تو نہ وضو ہادا جس نے میرے اس وضو وضو طریقے سے کیا جیسے آپ نے نماز کے بارے میں بتایا نا سلو کمار تمونی وسلی ویسی نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو یا تم نے دیکھا ہے تو وضو کے بارے بھی آپ نے فرمایا جیسے جس نے میرے وضو کی طریقے سے وضو کیا نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے وضو کریں گے وضو قبول نہیں ہوگا جیسے نماز قبول نہیں ہوگی زکوٰۃ روزہ کوئی بات قبول نہیں ہوگی اگر نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے ہم اور آپ کریں گے تو ہمارے نبی نے فرمایا جس نے میرے طریقے سے وضو کیا سما صلی اللہ رکات پھر اس نے دو رکعت نماز پڑھی تحیت الوضو اسے کہا جاتا ہے وضو کے بعد دو رکعت نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے بڑی فضیلت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے بارے بھی فرماتے ہیں کہ اے بلال میں نے تمہارے جوتوں کی آہٹ اپنے سے آگے سنی تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو بتاؤ ہمیں تو انہوں نے کہا کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں دو رکعت نماز پڑھتا ہوں تحیت الوضو جیسے تحیت المسجد ہوتا ہے جب آپ مسجد میں آئے دو رکعت نماز پڑھیں ایسے تحیت الوضو ہوتا ہے جب آپ وضو کریں دو رکعت نماز پڑھیں اگر وقت ہے نہیں وقت ہے جماعت کھڑی ہے جماعت میں شامل ہو جائیں لیکن اگر آپ پڑھتے ہیں تو اتنا بڑی فضیلت والا کام یہ دو رکعت نماز پڑھی و حدیثی حما نب سہو پھر وہ ان نمازوں میں اور اردو کے دوران سمجھ لیجئے وہ دنیاوی چیزوں میں مشغول نہیں رہتا ہے دنیاوی چیزوں مشغول نہیں رہتا پھر کیا اس کا عجر ہے غفر لہو من بھی اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کتنی بڑی فضیلت والا عمل ہے وضو لہذا وضو کیسے کرنا ہے یہ بھی ہمارے لیے جاننا ضروری وضو کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کہ نیت ہو وضو کرنے کی اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے زبان سے کہنا غلط ہے بدات ہے دین کے اندر یعنی آپ ایسی جا کر کے ہاتھ پاؤں نہ دھو لیکن ہمارا وضو ہو گیا نہیں یہ ہو کہ میں پاک ہونے کے لیے نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں دل کے اندر یہ چیز انسان کی ہونی چاہیے اسی کو نیت کہا جاتا دل کا ارادہ اللہ تعالیٰ دل کی باتوں سے واقف آگاہ ہمارے دل کے اندر کیا چیزیں کھٹکتی ہیں کیا وسوسے آتے سب اللہ تعالیٰ جانتا اللہ تعالیٰ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں میں نیت کرتا ہوں اردو کرنے کی ظہر کی اللہ تعالیٰ کے واسطے پاک پانے سے نہیں یہ سب کہنا بدعت ہے دین کے اندر نیت دل کا ارادہ کوئی بھی کام انسان بغیر نیت کے نہیں کرتا انسان چلتا تو اس کی نیت ہوتی ہے مسجد میں آتا ہے اس کی نیت ہوتی ہے کہ نماز کے لیے جانا ہے یہی نیت جو دل کے اندر آپ کیا ہے اسی کو نیت کہا جاتا ہے تو انسان دل میں پاک ہونے کے لیے ارادہ کرے اور بسم اللہ پڑھے اور اس کے بعد اپنی ہتھیلیوں کو اپنی ہتھیلیوں کو کیا کرے تین مرتبہ دھلے تین مرتبہ دھلے پہ اپنی انسان جو ہے اپنی ہتھیلیوں کو اوپر سے نیچے اس کے بعد انگلیوں کے اندر مسہم طریقہ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں مسہور طریقہ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزو کیا کرتے تھے اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کرے اس طریقے سے پوروں تک بھی پانی پہنچانا ضروری ہے دھلے ان کو پانی پہنچائے وہاں تک اس کے بعد پانی لے پانی لے اور پانی لینے کے بعد کلی کرے اور اسی کلی اسی پانی سے ناک میں پانی چڑھائے یعنی جب آپ کلی کریں تو پانی لیں اور پانی آدھا پانی آپ کیا کریں منہ کے اندر ڈالیں کلی کریں اور آدھے پانی سے ناک میں اندر ڈالیں دہنے ہاتھ سے اور اس کو زور سے کھینچیں اور بائیں ہاتھ سے اس کو جھاڑ دیں زور سے کھینچیں اللہ کہ انسان اگر روزے سے ہے تو زور سے نہیں کھینچے گا کیونکہ ناک کے راستے سے میدے کے اندر پانی آ جائے گا تو انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا اس لیے ہمارے بھی نے فرمایا کہ ابالخلی شاخ اللہ سائمہ اگر روزے سے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ اگر روزے سے نہیں ہو تو پانی کھینچنے میں خوب تیزی سے پانی کھینچو زور سے پانی کھینچو تاکہ پانی آپ کے اندر تک پہنچ جائے اس کے بعد بائیں ہاتھ سے آپ اس کو جھاڑ دیں تو مصرون طریقہ یہ ہے کہ آپ اسی کلی سے اسی پانی چلو سے جسے آپ کلو کرتے ہیں اسی سے آپ ناک کے اندر بھی ڈالیں لیکن اگر آپ ناک کے لیے الگ لیتے تو بھی آپ کا وضو ہو جائے گا جی ہاں تو یہ طریقہ کہ اس طریقے سے آپ چہرے کے اپنے ناک کے اندر اور کلی کریں اس کے بعد چہرے کو دھوئیں چہرہ کہتے پیشانی سے لے کر کے ٹھڈی تک اور یہاں کان سے لے کر کے اس کان تک اس کو چہرہ کہا جاتا ہے اس کو دھوئیں اور اس کے بعد داڑھی کے اندر کھلال کریں اگر داڑھی گھنی ہے اور پانی نہیں پہنچتا اندر تو آپ انگلیوں سے داڑھی کے اندر اس طریقے سے کھلال کریں پانی پہنچائیں یہ کن کے لیے ہے معاف کیجیے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس داڑیاں ہیں جن کے پاس داڑھی داڑھی تو سب کے پاس ہے لیکن داڑھی داڑھی کے کے کے بال کچھ لوگوں پاس پاس نہیں ہوتے تو سب ہے اس کو داڑھی ہی کہا جاتا ہے تو جن کے پاس داڑھی نہیں ان کو خلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جن کے پاس داڑھی ہے گھنی داڑھی ہے وہ خلال کریں گے تاکہ پانی آپ کے اندر پہنچ جائے بالوں کے اندر آپ نے کر لیا داڑھی میں خلال وضو اور جو ہے پانی پہنچا دیا چہرے کو دھل لیا تین مرتبہ اس کے بعد دونوں ہاتھیوں کو کوہنیوں تک یہ کوہنی اسے کیا کریں پہلے دایا ہاتھ دھلیں اس کے بعد پھر بایاں ہاتھ دھلیں شروع سے یہاں سے لے کر کے اگرچہ آپ نے پہلے دھل لیا تھا لیکن پھر بھی آپ یہاں سے لے کر کے کوہنی تک پہلے دایا ہاتھ کی دایا ہاتھ اس کے بعد بایاں ہاتھ دھلیں اس کے بعد کیا کریں آپ پانی لیں اپنے اندرونی کیا نام ہے ہتھیلی کو پانی سے تر کریں اس کے بعد اپنے سر کا مسح کریں کیسے مسا کریں گے مسے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی پیشانی جہاں سے بال اگے ہوئے ہیں وہاں سے اپنے ہاتھ کو پیچھے لے کر کے جائیں پیچھے جہاں تک آپ کے بال ہیں وہاں تک لے کر کے جائیں اس کے بعد پھر اپنے انہی ہاتھوں کو اندر ہی سے آگے لے کر کے آئیں یہ مسے کا طریقہ ہے کیسے کریں گے مسا پہلے پانی سے تر کریں گے اندرونی حصے کو اس کے بعد جب مسا کرنا ہوگا تو پانی ظاہر بات نیچے گر جائے گا آپ کیا کریں گے اس طریقے سے مسا کیجئے کہ جہاں پیشانی کے بال سے لے کر کے اس کو پیچھے تک اور پھر پیچھے سے لے کر کے اس کو آگے تک لے کر کے آپ کو آنا جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا وہیں لا کر کے اپنے ہاتھ کو روک دینا اس کے بعد پھر کان کا مسئلہ کرے کان کے مسے کے لیے الگ سے پانی نہیں لینا ہے وہی پانی آپ کے لیے کافی ہے جو آپ کی انگلیوں کے اندر بچا ہوا ہے شہادت کی انگلی سے آپ داہنے ہاتھ داہنے کان کو داہنے شہادت کی انگلی سے بائیں کان کو بائیں ہاتھ کی جو شہادت کی انگلی ہے اس سے جو انگوٹھے کے بعد انگلی ہے اس سے مسح کریں اندر اور دونوں انگوٹھوں سے کان کے باہر مسح کریں ایک بار اس طریقے سے مسح کرنا یہ سر کا مسح ہو گیا اور کان کا مسح ہو گیا اس کے بعد پھر داہنے پاؤں کو آپ کو دھلنا ہے کہاں تک تک جو ہے جو آپ کا ٹکنا ہے وہاں تک دھلنا ضروری وہاں تک دھلنا انسان کے لیے ضروری ہے اور انگلیوں میں خلال کریں جب آپ اپنے پاؤں کو دھلیں دائنے ہاتھ کے پاؤں کی انگلیوں کے اندر اور بائیں پاؤں کی انگلیوں میں بھی آپ اپنی انگلی سے کھلال کریں تاکہ پانی پہنچ جائے اس طریقے سے انسان کا وضو ہو جاتا ہے وضو ہو گیا وضو کرنے کے بعد آپ کیا کریں دعا پڑھیں اشد اللہ اللہ اللہ شریق واشد محمد انبد رسول اللہ منت من المۃرین آپ نے شروع بسم اللہ کہا اور آخر میں دعا پڑھیے اس طریقے سے آپ کا وضو مکمل ہو گیا اب چاہیں تو آپ ہر اضو کو تین تین بار دھلیں دو دو بار دھلیں ایک ایک بار دھلیں یا کسی کو آپ نے ایک بار دھلا کسی کو دو بار دھلا کسی کو تین بار دھلا کوئی مسئلہ نہیں ہے زیادہ سے زیادہ تین بار انسان کو دھلنا ہے اس سے زیادہ دھلنے سے شریعت کے اندر منع کیا گمانوی فراتے اس نے غلط کیا اور فضول خرچی بھی کی تین بار سے زیادہ اگر دھلیں گے تو پانی کا غلط استعمال بھی ہوگا اور غلط بھی ہوگا اور فضول خرچی بھی ہوگی تو ایک بار یعنی آپ نے مان لیجیے دائنات ایک بار دھلا پانی پہنچا دیا اس طریقے سے اب بائیں ہاتھ کو آپ نے دو مرتبہ دھل لیا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ نہیں کہ آپ نے اگر پہلے دائنا ہاتھ ایک بار دھلا تو اس کو بھی ایک ہی بار دھلیں گے زیادہ نہیں دھل سکتے یا داہنے ہاتھ کو آپ نے تین بار دھلا تو اس کو تین ہی بار دھلنا ضرور ایسا نہیں ہے تو آپ ایک دو تین بار اس طریقے سے کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یا دین انو یقین تم یلا اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو یہ یعنی نماز پڑھنے کا ارادہ ہو اور تمہارا وضو نہیں ہے وضو ٹوٹ چکا ہے وضو کرنا ضروری ہے تو کیا کرو فخر سلو عجو حکم اپنے چہروں کو دھلو وہ عیدیا کمر مرافک اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھلو وہ سہو بے رو اپنے سر پر مسح کرو وہ ارجل کم کابین اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹکنوں تک دھلو یہ اللہ رب نے فرمایا یہاں پر کان کا ذکر نہیں ہے لیکن سر ہی کے اندر کان آتا اللہ کے من الراس یہ جو دونوں سر ہے نا یہ کان میں یہ دونوں کان جو ہیں یہ سر میں سے ہیں اسی لیے اگر وہ چہرے میں سے ہوتا تو ہم کان پر مسے نہیں کر کان کو دھلتے مسے نہیں کرتے لیکن کان کا شمار سر میں سے ہے اسی لیے کان پر ہم لوگ مسے کرتے ہیں کان کو دھلتے نہیں ہیں کیوں مسے کرتے اس لیے کہ ہمارے بھی نے مسے کیا اور یہ کان کے بارے میں ہمارے بھی نے فرمایا یہ دونوں کان سر میں سے ہیں اس لیے اس پر مسے کیا جائے گا دھلا نہیں جائے گا تو اس طریقے سے انسان کا وضو کرنے کا طریقہ ہے وضو کے دوران ہمارے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سننے سے ثابت نہیں ہیں جیسے زبان سے نیت ادا کرنا جیسا کہ میں نے بتایا کچھ لوگ زبان کی نیت ادا کرتے ہیں وضو کرنے سے پہلے یہ ہمارے بھی کی کسی بھی حدیث کے اندر نہیں آتا نہ نہ نماز کے لیے زبان کی نیت نہ روزے کے لیے زبان کی نیت نہ وضو کے لیے زبان کی نیت کسی اور چیز کے لیے زبان سے نیت ہمارے بھی نے کبھی ادا نہیں کیا ہمارے بھی جو کہا لبیک اللہ عمرتن یہ نیت نہیں ہے یہ اس عبادت میں داخل ہونے کی دعا ہے جیسے آپ بسم اللہ کہہ کر کے وضو کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر کے نماز میں داخل ہوتے ہیں ایسے لبیک اللہ عمرتن کہہ کر کے انسان عمرے میں داخل ہوتا ہے یہ نیت نہیں ہے نیت انسان کی اسی وقت ہو جاتی ہے جب انسان یہاں سے سفر کرتا ہے جب ٹکٹ خریدتا ہے پاسپورٹ بنواتا ہے ویزا لگواتا ہے تبھی سے اس کی نیت رہتی عمرہ اور حج کرنے کی یہ نیت نہیں ہے لبیک اللہ امرتن کہنا یہیں سے لوگوں کو مغالطہ ہو گیا لوگوں نے اسے نیت سمجھ لیا اور وہ ہر عبادت کے لیے لوگوں نے نیت بنا لی تو زبان سے نیت ادا کرنا یہ کیا ہے یہ دین کے اندر نئی چیز ہے بدعت ہے اور بدعت مردود ہوتی ہے گمراہی ہوتی ہے لہذا اس سے بچنا ہمارے لیے ضروری گردن کا مسئلہ کرنا دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کچھ لوگ گردن کا مسئلہ کرتے ہیں اس طریقے سے جو گردن ہوتی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں حدیثوں کے اندر آتا نبی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے جس سے ثابت ہوتا ہو کہ گردن کا مسئلہ کیا جائے گا جی لوگ کہتے ہیں گردن کھلی رہتی ہے ارے بھائی گردن تو آپ کا یہ آگے کا بھی حصہ کھلا رہتا ہے یا اس طریقے سے جو ہے کسی کا یہاں تک کھلا ہوا تو کیا کریں گے یہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ کیسے ہمارے نبی نے وضو کیا ہمارے نبی نے گردن کا مسئلہ نہیں کیا اس لیے علماء نے اس کو کہا کہ چیز ثابت نہیں ہے گردن کا مسئلہ کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے تیسری چیز کیا کہ اچھی طریقے سے پانی وضو وضو نہ کرنا اور پانی کو چمڑے تک نہ پہنچانا اچھی طریقے وضو کرنا ضرور ایسا نہ ہو کہ کچھ حساب کا باقی رہ جائے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جیسے ہمارے ملک میں یا ہر جگہ عورتیں ناخن پالش لگاتی ہیں یہ ناخن پالش پانی کو روک دیتا ہے ناخن تک نہیں پہنچتا ہے یا ہمارے ہاتھ کے اوپر آٹا لگا ہوا ہے آٹا آپ نے گودا تھا یا اس طریقے سے جو پینٹ کرتے ہیں نا پینٹ بھی اگر لگ جائے آپ کے ہاتھ میں تو پھر اس طریقے سے پانی نہیں پہنچتا کیونکہ تہ جم جاتی ہے پہلے اس کو آپ ختم کیجئے پہلے اس کو زائل کیجئے اس کے بعد آپ وضو کیجئے اگر پانی نہیں پہنچے گا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا تو اس میں بھی لوگ سستی کرتے ہیں کام کر کے آتے ہیں پینٹ وغیرہ لگا کر کے یا عورتیں ناخن پالش لگا کر کے رکھتی ہیں اور اسے میں وضو کر لیتی ہیں ناخن پالش لگانا حرام نہیں ہے لیکن ناخن پالش اگر لگا کر کے عورت وضو کرے گی اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا جیسے پیاز لہسن کھانا حرام نہیں ہے لیکن مسجد آنا ہو تو اس وقت ہمارے نبی نے منع فرمایا ایسے یہ ناخن پالش پانی نہیں پہنچے گا اس لیے عورتوں کو اگر وضو پہلے کر لے اس کے بعد ناخن پالش لگا لے اور اگر ناخن پالش لگا ہوا ہے اس کی تہ جم جاتی ہے تہ اس کو ہٹا لیں اس کے بعد وضو کریں تو یہ بھی دھیان میں رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے اس طریقے سے چوتھی چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ وضو کرتے وقت کچھ دعائیں پڑھتے ہیں دائنا ہاتھ دھلیں گے تو کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دائنے ہاتھ میں نام اعمال دینا چہرہ دھلیں گے کہیں گے اللہ تعالیٰ چہرے کو تر تازہ رکھنا قیامت کے دن ہمیں رسوائی سے بچانا یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہیں علی ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو میں شروع میں بسم اللہ دعا ثابت اور آخر میں دعا ثابت بیچ میں کوئی دعا ثابت نہیں ہے کچھ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں کلم شہاد پڑھتے ہیں کلم شہاد کب پڑھیں گے بعد میں وضو کرنے کے بعد اشد اللہ و اشد اللہ محمد عبد الرسول وضو کے دوران نہیں پڑھنا تو یہ بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں دوران وضو حالانکہ ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس طریقے سے پانچویں چیز یہ ہے کہ پانی کثرت سے استعمال کرنا اور ہم سب لوگ اس کے اندر ملوث ہیں پانی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں باتیں کرتے رہتے ٹوٹی کھول دیتے پانی گر گرتا رہتا ہے اور ہم وضو کرتے رہتے ہیں ایسا کرنا صحیح نہیں ہے جب آپ پاؤں دھل رہا ٹوٹی بند کر دیں پاؤں اوپر لے جائیں اس کے بعد اس کو کھولیں آپ نے پانی لے لیا سر کا مسے کرنے کے لیے ٹوٹی بند کر دیں سر کا مسے کریں پھر جب دھلنا ہوتا اس کو کھولیں پانی بہت عظیم نعمت ہے میرے بھائی پانی اگر نہ ملے تو انسان جان لے لیتا ہے دوسرے کی پانی کے بغیر انسان کی جان نہیں بچ پاتی ہے انسان مر جائے گا پانی کے بغیر اس لیے پانی کی اہمیت کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں بڑی آسانی سے یہاں پانی مل جاتا ہے الحمد حکومت کو اللہ باقی رکھے کہ کس طریقے سے ریگستانی علاقہ لیکن پھر بھی الحمد پانی کی کمی نہیں ہوتی ہمارے ملکوں میں اتنی بارشیں ہوتی ہیں پھر بھی پانی کی کمی رہتی لیکن یہاں دیکھیے الحمد ہمیشہ آپ کو میٹھا پانی اور اس طریقے سے پانی نہانے کی اور پینے کی کبھی آپ کو قلت نہیں محسوس ہوتی ہے یہ سب اخلاص ہے ان کا یہ سب ان کی محنت اور کوشش ہے ان کی خدمات ہے ساری چیزیں جو ہمارے لیے آپ کے لیے اور اس زمین پر بسنے والے یہاں پر سب کے لیے لوگ کرتے الحمد للہ آپ ان کے لیے دعائیں بھی کریں اتنی عظیم نعمت آپ کو ملتی ہے ایک دم آسانی کے ساتھ ہمارے یہاں میٹھا پانی نہیں ملتا لوگ گدلا پانی پینے کے لیے مجبور ہیں گدلا پانی بڑے بڑے شہروں کا حال یہ ہے گدلا پانی پینا لوگ مجبور ہیں اسی میں نہاتے اسی کے اندر پیتے اسی پانی کو یہ صورت حال ہے لیکن یہاں دیکھیے الحمد للہ آپ کو میٹھا پانی بہترین ملتا ہے کسی طرح کی کوئی قلت آپ کو نہیں ہوتی پٹرول سے بھی زیادہ سستا پانی یہاں پر تھا الحمد تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے ان کا شکر ادا کیجیے ان کے لیے دعائیں کریں میرے بھائی اپنے زیادہ ان کے لیے دعائیں کریں تو بہرحال پانی زیادہ استعمال کرنا شریعت کے اندر منع کیا گیا ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم ڈھائی سو گرام سے ادو کر لیا کرتے تھے ایک پاؤ پانی سے پاؤ لیٹر سے ہم ادو کر پائیں گے ہم تو پاؤ لیٹر میں ہمارا جو ہے کلی بھی نہیں ہوتی ہے ہم نے چالو کیا وہ بٹن کھول دیا ٹوٹی پانی گرتا رہتا ہے یہ اشراف اللہ تعالیٰ کے آمد کے دن پوچھے گا نعمت اللہ رب العالمین کی اس طریقے سے ہر وضو کے وقت استنجا کرنا کچھ ہمارے بھائی ہوتے ہیں جب بھی ان کو وضو کرنا ضرور استنجا کریں گے شرم گاہ کو دھلیں گے ارے بھائی جب آپ پیشاب کرو پیخانہ کرو تب آپ کو شرم گاہ دھلنا ہے آپ کی ہوا خارج ہو گئی ہے اس کے لیے آپ کو اس کو نہیں دھلنا ہے آپ وضو کر لیجیے آپ پاک ہو جائیں گے تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وضو سے پہلے ہی سنجا کرتے ہیں یہ سنجا یعنی جہاں سے ہوا نکلتی اس کو دھلتے ہیں اس کے بعد آ کر کے وضو کرتے نہیں یہ سب غلط ہے اگر آپ کو پیخانہ لگا ہے پیشاب لگی ہے تو آپ پیشاب کی بات کیجئے لیکن اگر آپ کی ہوا خارج ہو گئی اور آپ کو پیشاب پیخانے کی ضرورت نہیں تو اس جگہ کو دھلنے کی ضرورت نہیں ہے آپ وضو کر لیجئے غلو ہے دین کے اندر اور غلو سے مانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس طریقے سے پاؤں کو کچھ لوگ دیکھا ہوگا آپ نے اس پر مسے کرتے ہیں یہ روافذ کرتے ہیں شیعہ پاؤں کو وہ لوگ جو ہے دھلتے نہیں ہیں وہ لوگ پاؤں پر مسے کرتے ہیں حالانکہ ان کا وضو ہی نہیں ہوگا کیونکہ اس کو پانی پہنچانا ضروری ہے پاؤں پر مسا کب کریں گے جب آپ کے پاؤں چھپے ہوئے ہوں جب آپ کے پاؤں میں موزے ہوں تب آپ مسے کریں گے اگر موزے نہیں تو آپ مسے نہیں کریں گے بلکہ ان کو دھلیں گے یہ ہمارے نبی کی سنت ہمارے نبی کا یہ عمل ہے تو پاؤں کا مسے کرنا پاؤں پر بغیر موزے کے ہی ہمارے نبی کی سنت کے خلاف صحابہ تمام مسلمانوں کی سنت و عمل کے خلاف اس لیے دین کے اندر نئی چیز انہوں نے بنا لیا جس سے ان کے انسان کا وضو تک نہیں ہوتا ہے کیونکہ جب آپ مسے کریں گے پانی نہیں پہنچے گا ہمارے بھی اس کو دھلا ہے اس لیے ہم اس کو دھلیں گے جہاں مسے کیا اس کو مسے کریں گے جہاں ہمارے بھی دھلا اس کو ہم دھلے کریں گے تو اس طریقے سے یہ کچھ چیزیں ہیں جو انسان وضو کے دوران غلطی کرتا ہے کچھ چیزیں ایسی جن سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو آپ نے کیا آپ کا وضو کیسے ٹوٹے گا پہلی چیز تو یہ ہے کہ پیشاب پیخانے کے راستے سے کوئی بھی چیز آنے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے پیشاب پیخانے کے راستے سے کوئی بھی چیز آ جائے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے دوسری چیز کیا ہے یعنی کوئی بھی چیز ہے خون نکلے پیپ نکلے کچھ بھی نکلے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے پیشاب پیخانے کے راستے سے مرد ہو یا عورت دوسری چیز یہ کہ انسان کا سو جانا یا اس کی عقل کا ختم ہو جانا انسان کو نیند آ گئی اگر اونگ آتی ہے تو اونگ آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اگر انسان بیٹھا ہوا ہے اپنی سورین شرمگاہ کو نیچے رکھ کر کے سورین کو اور اس طریقے سے اونگ آ جاتی ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن اگر انسان کی نیند آ گئی اسے کچھ نہیں معلوم کیا شیخ نے کہا کیا خطبہ ہوا اور اس طریقے سے یا لمبا کر کے پاؤں سو گیا تو چونکہ اس سے خطرہ ہے کہ ہوا خارج ہو گئی ہوگی اس لیے انسان کو وضو کرنا تیسری چیز کیا کو چھونا اگر کوئی کپڑا حائل نہیں ہے آپ ننگے شرم کو چھو لیتے ہیں تو اس صورت میں انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے چوتھی چیز یہ کہ اونٹ کا گوشت کھانا اس سے بھی انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اونٹ کا گوشت کھانے سے کیوں ٹوٹتا ہے یہ نبی کا عمل ہے نبی کی سنت ہمانبی نے کہا بکری کا گوشت کھائے وضو نہیں کیا لیکن اونٹ کا گوشت کھایا آپ نے کہا کہ اسے وضو کرو اسے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے کیوں ٹوٹتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے بھائی ہوا خارج ہوتی ہے کیا اس جگہ کو ہم دھلتے ہیں نہیں دھلتے ہیں حالانکہ عقل کیا کہتی ہے کہ پہلے اس جگہ کو دھلو جہاں سے ہوا خارج ہوتی ہے لیکن ہمارے بھی نے اس کو نہیں دھلا اس لیے یہ سنت ہے ہمارے بھی کا عمل ہے یہ شریعت ہے اللہ نے جیسا چاہا ویسا شریعت رکھی آپ نے اللہ نے کہا وضو کے اندر اس کو دھلنا ہم نے دھلتے ہیں اگر اللہ کہتا ہے کہ نہیں صرف ہاتھ دھلو ہو جائے گا وضو اس کو قبول ہی کرتے تو یہ دین ہے نبی کا اللہ کا دین ہے نبی کی شریعت ہے اللہ کا حکم اس لیے ہم کرتے ہیں تو اگر ہماری عقل کے اندر بات نہ آئے لیکن ہمیں اس کو ماننا ضروری بہت ساری چیزیں عقل میں نہیں سماتی ہیں لیکن انسان اس کو مانتا ہے تو اس لیے وضو اونٹ کا گوشت کھانے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے ہمارے نبی حدیث ہے اس لیے اس سے بھی انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے قے آنے سے نقصیر آنے سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا جسم سے خون نکلنے سے بھی انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے پیشاب پیخانے کے راستے سے نکلے گا تب وضو ٹوٹے گا اگر یہاں ہاتھ سے خون نکل گیا کان سے نکل گیا وضو نہیں ٹوٹتا صاب کرام جنگوں میں تیر لگتا تھا ان کو تیر سے خون نکلتا تھا اسی کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھوں گا تب تیر نکالنا تیر نکالیں گے خون نکلے گا کہ نہیں نکلے گا بھائی نکلے گا لیکن اسی میں نماز پڑھا کرتے تھے کتنے واقعات ہیں اس لیے اگر پیشاب پیخانے کے راستے جہاں سے گندگی نکلتی ہے اگر کوئی چیز نکلے گی تو انسان کا وضو ٹوٹے گا لیکن ہاتھ پاؤں میں کہیں سے اگر خون نکلتا ہے کم نکلے یا زیادہ نکلے اس سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا ٹھیک ہے ان چیزوں سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا تو یہ چند چیزیں تھیں وضو کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے بتائی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنت کے مطابق ہر عمل کرنے کی توفیق دے جب تک دنیا میں زندہ رکھے دین پر قائم رکھے اسلام پر قائم رکھے ہماری وفات ہماری زبان سے کل میں تو ہی جاری ہو وفات کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس میں اللہ رب العالمین ہم سب کو جیسے یہاں اکٹھا کیا اسے رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں اونچا مقام عطا فرمائے اور ہم سب کو وہاں اکٹھا کرے امین بارک اللہ علیہ القان عظیم و نفان ویاکم انہو ذکی الحکیم کریم ملک